اور کسی برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے پھر بھی جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے تو اس کا ثواب اللہ نے ذمہ لیا ہے یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا